حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب بن محمد رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت اور شیر گوئی سے منع فرمایا ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو انچاس